پہلے تک پورے انڈیا میں فخر تھا ہم نے مولوی پکڑ لیا ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم جب میں گرفتار ہوا انڈیا کے اخبارات نے بڑی بڑی سرخیاں لگائی دہشت گرد ملا ہم نے پکڑ لیا اس مولوی کو ہم نہیں چھوڑیں گے اس کا جنازہ جیل سے نکلے گا اس کی قبر جیل کے اندر بنائیں گے جب وہاں ایک بار کچھ مجاہدین نے رہائی کے لیے کوشش کی اور وہ بیچارے شہید ہو گئے تو ایڈوانی نے باہر ملکوں کا دورہ کیا امریکہ کا برطانیہ کا اور دوسرے ملکوں کا اور جا کے کہنے لگا یہ مولوی ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے بھی خطرناک ہے اس کو چھوڑنے کی بات ہم سے نہ کرنا سب نے اتفاق کیا نہیں چھوڑیں گے میرے رب نے کہا میں چھڑوا کے رہوں گا وہ اکتیس دسمبر کا دن تھا اور انڈیا میں ماتم بچھا ہوا تھا کندہار سے لے کے حرمین شریفین تک مسلمان خوشیاں منا رہے تھے مدرسہ پھر جیت رہا تھا مدرسہ پھر اونچا ہو رہا تھا ساری نے ناک رگڑی تیارہ اغوا ہو گیا تیارہ چھڑواؤ مذاکرات کرو عسکری کوشش کرو سیٹلائٹ استعمال کرو میزائل استعمال کرو اپنے کمانڈوز استعمال کرو اپنی وردیاں استعمال کرو اپنی طاقت استعمال کرو رب نے کہا نہیں میں قرآن میں وعدہ کر چکا ہوں اللَّهَ عَلَوْنَا بالکل مُؤْمِنِينَ ایمان والے اونچے ہو کے رہیں گے میں قرآن میں وعدہ کر چکا ہوں ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے آؤ گے اللہ بھی مدد کے لیے آئے گا میں وعدہ کر چکا ہوں جو مسلمان موت پر بیعت کرتا ہے جہاد پہ بیعت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے یاد اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ بھی انہیں نصیب ہو چکا اللہ کی طاقت بھی انہیں نصیب ہو گئی ساری دنیا ذلیل ہوئی اور کندہار میں ان کی ذلت کا آخری کھیل دنیا نے دیکھا